جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ